سیدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دی عالم ہجر کو میرے نے وصال کر دیا ہجر کو میرے وصال کر دیا جانی یعنی واپس حال دیا یعنی ہماری آپ کو واقع حال کر دیا یہ جب کہتے ہیں جدائی کا اور مثال یعنی ملاقات عالم ہجر کو میرے تو دل سال کر عالم میرے تم میرے سال کر دیا یعنی ہماری آم کو واپس حال کر دیا اپنا جہاں دیکھا یوں محل جمال کر دیا اپنا جان میں محل جمال کر دیا میری نظر میں یہ پاؤ میری نظر میں یہ جان پو خیال کر دیا اپنا جہاں دیکھا یوں میں یعنی صحبت اللہ سے اور گناہوں سے حفاظت سے اور اسباب گناہ سے مبادت یعنی دوری سے اور سنتوں پر معذرت سے یہ پانچ کام ہیں صحبت اہل اللہ گناہ سے حفاظت اسباب گناہ سے دوری اور ذکر ذکر اللہ پر مداومت اور سنت پر موازنت پانچ کام ہے اللہ تعالیٰ بننے کے لیے بس یہ پانچ کام مداومت سے کرے استقامت سے کرے تو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ کو پا جاتا ہے اور جس کے قلب کو اللہ سے خاص تعلق نصیب ہو گیا وہ ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے یہ سب اس کو حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات فنا ہونے والی ہے اس کی رنگینیاں بھی فنا ہونے والی ہیں اس کی لذتیں بھی فنا ہونے والی ہیں دولت بھی فنا ہونے والی ہے اور اس کی حشمت بھی عظمت بھی سبھی کچھ فنا ہونے والا ہے سب کچھ دھوکہ ہے اس کو حقیقت کھل جاتی ہے کہ سب دھوکہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی وہی ذات دل لگانے کے قابل اپنا جہاں دیکھا کہ جمال لے جا دیکھا کہ یوں محل جام کر دیا میری نظر کے جہاں پاؤں خیال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پاؤں خیال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو میرے سال کر آہ کو واقع سے میرا بیان دیا جا کے مکان سے دام کا میرا بیان دے دیا مکان تیرا مکان اے میری دے لام نے کر دیا مکان کمانی یہ دنیا زمین اور لا مکان اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا دیا اللہ بلدوم کی آگ اور اللہ کی محبت بے رونا اور اللہ کی محبت میں کرنا حضرت والا نے بھی کل بھی مضمون پڑا تھا حضرت والا نے شاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آہ کو اپنے نام میں شامل کیا ہوا اگر اللہ کو کھینچ کر کہو اللہ اس کے اندر آہ شامل فرمایا کہ یہی دلیل ہے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے اللہ ہمارا خالد ہے کیونکہ کوئی اور خدا نہیں ہے ہمارا دوسرے جھوٹے خداؤں نے کہ اپنا یہ نام نہیں رکھ سکے کسی نے فرعون رکھا شداد رکھا حامان رکھا لیکن کسی کو یہ یہ نام رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ سب جھوٹے خدا تھے اللہ کے اللہ ہونے کی سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اپنے بندوں کی آخ کو ہمارے ہمارے اللہ نے خریدا ہوا ہے اپنے نام میں شامل کیا ہوا ہے میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے دام میرا پیا کہہ دیا جا کے مکان سے دام اے آگ بے نوا تما طلب کر دیا اے میری آگ بے نوا تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے سال کر دیا آپ والا کہیں اور لطیفہ لطیفے سے مراد یہ قرآن پاک کی ہے حدیث پاک کی ہے اور شریعت کی لطیف باتیں ہیں جی، حضرت نے فرمایا کہ سائنس نے ہماری آنکھ کی کیا قدر کی سائنس کہتی ہے کہ انسان آکسیجن انہیل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے اس نے ہماری آنکھ کی یہ قدر کی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی جو نقصان دہ ہے مضر ہے اور انسان کی حیات کے لیے مضر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کی کیا قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو اپنے نام میں شامل فرمایا ہے میرا کہہ دیا جا کے مکان سے اے میری بے کہا میرے بوا تو اس قدر ہوتے ابھی نام میرے بوا تو اس قدر ہوتے ابھی نام سے غافل لوگ اولیاء اللہ کو دیکھ کر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غم میں پڑے ہیں وہ غم تو ان کو ہوتا ہے لیکن ان کا غم اور طرح کا ہوتا ہے اور دنیا داروں کا غم اور طرح کا ہوتا ہے دنیا دار کو دنیا کا غم ہوتا ہے اگر دوسرے کے پاس مال دیکھتا ہے تو حسرت کرتا ہے حسد کرتا ہے اور غم کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ مال نصیب ہو جائے مجھے بھی دنیا کی ترقی نصیب ہو جائے اور دنیا کی دوسری نعمتوں کے پیچھے وہ اپنے وقت کو خوب ضائع کرتا ہے خوب لگاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا غم کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے کی ترقی ترقیات باطنی نہیں اللہ کی محبت کا حصول اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں نافرمانی سے بچنے کا غم یہ غذائے اولیاء ہے حضرت نے فرمایا کہ جو غذائے اولیاء اولیاء بھی ہو اور غذائے فاطمہ بھی ہو سب کی غذا مشترک ہے کھانا پینا سورج چاند ستارے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ تو سب کی مشترک غذا ہے لیکن اگر اولیاء کی بھی وہی غذا ہوتی تو پھر اولیاء اللہ میں فرق اگر میں کافرین میں فرق کیا ہوتا تو غذائے اولیاء ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا یہ نصیب دشمنا نہیں ہے نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد اللہ کے تحت سرے دوست سلامت کہ تو سنجا رات تمہاری کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا یہ فاسقین کی کفار کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں دشمنوں کو و گل دیا دوستوں کو اپنا درجے دے دیا فرمایا جو غذا بین الاولیاء اور بین الفساق مشترک ہو اولیاء کی خاص غذا نہیں ہو سکتی اولیاء اللہ کی خاص غذا منفرد غذا اللہ کا غم کھانا ہے اللہ کی محبت کا غم تھا دنیا دار جیسے سمجھتا ہے کہ اور اللہ بھی غم ہے مگر ان کا غم اور طرح کا ہوتا ہے ان کا غم بڑا لذیذ ہوتا ہے اگر ان سے وہ غم مانگو کہ ہم تم کو اس غم کے بدلے خوب دولت دینے کو تیار ہیں سلطنت دینے کو تیار ہیں زندگی مت اٹھاؤ تو وہ اس ساری سلطنت کو کیا ایسی سینکڑوں سلطنتیں بھی ہوں گی ان کو بھی ٹھکرا دیں گے اور اس غم کو نہیں چھوڑے گا غم ایسا زبردست اور لذیذ غم ہوتا ہے اتنا قیمتی ہے حضرت والا اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اور یاد آ گیا حضرت نے فرمایا کہ ایسی تو سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی محبت میں بادشاہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی ولایت تو کہاں تھی جا کے وہ چھوڑ نا تو کی آواز آ رہی ہے اتنی زور میں آن کر دوں حضرت نے فرمایا کہ سینکڑوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا لیکن ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی اللہ والے نے ولایت کو ولایت کو ٹھکرا کے سلطنت کو حاصل کیا وہ اللہ والا ہی نہیں جو دنیا کا دنیا کا کتا ہو دنیا کا لالچی ہو دنیا کا حریض ہو اگرچہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ماتعد اللہ والوں کو خوب مال بھی دیا پیغمبروں کو مال دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوب بڑی مملکتوں کا شاہ عطا فرمائی شان و شوقت عطا فرمائی اور دوسرے بعض پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا بعض صحابہ کو مال سے نوازا اور یہ اللہ کو مال سے نوازا لیکن یہ مال اور ولایت مال اور ولایت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے لیکن یہ مال جو ہے یہ اس کے لیے نعمت متاح ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا کہ یہ مال اس کے لیے اچھی پونجی بن جاتا ہے احمد بن جاتا ہے لہٰذا ولایت کے جب پیغمبری کے ساتھ مال جمع ہو سکتا ہے سلطنت جمع ہو سکتی ہے تو ولایت کے ساتھ بھی مال جمع ہو سکتا ہے لیکن فرق بس یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور پیغمبران اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتے میرے تو اس قدر ہوتے ابھی نم محل میرے پوار تو اس قدر ہوتے ابھی محل اے دل ملا ہم تو نے کر دیا اے دل تریا غم تو نے جھاد کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے طلب بھی مقبل در میں دیکھتا رہا روپے طلب بھی مقبل در میں دیکھتا رہا دیکھ تارے دے پارا تیرا سوال کر دیا اب کر دے میں تیرا سوال کر دیا ڈاکے تیل میں دیکھتا رہا اب کرے دے قرار تیرا تم دنیا میری نظر میں یہ جہاں نئے پر وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا دل میں اللہ کے آنے کا مطلب ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں نہیں سمایا آسمانوں میں اور زمینوں میں مگر مومن کے دل میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں اتنا آرم نل امانت عالت سماوا کی بناؤ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین پر اپنی امانت کو پیش کیا یعنی بار شریعت کو پیش کیا تو مارے ڈر کے انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا آسمان و زمین تو اللہ کی محبت کی اس امانت کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے لیکن در دل مومن بدن کی دم چل رہے ہیں یہ مولا روم ہے مذکورہ حدیث قدسی کا گویا ترجمہ کر دیا کہ مومن کے دل میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے اس کا مادہ اور میٹیریل بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں آ جاتے ہیں جو غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے بس یہی شرط ہے اسی لیے کلمہ توحید میں لا الہ پہلے ہے اللہ بعد میں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے اس کا مادہ اور میٹیریل بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں آ جاتے ہیں جو غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے بس یہی شرط ہے اسی لیے کلمہ توحید میں لا الہ پہلے ہے اللہ بعد میں جس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے غیر اللہ کو نکالو تب اللہ ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کتے بلی کا بھی لگائے رکھو اور ایکر عود کی خوشبو میں بھی پس جاؤ جس طرح بدبو اور خوشبو جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ اللہ کو نہیں پا سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کتوں یعنی مرنے گلنے والی لاشوں کو لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی دل میں رکھو اور انتظار کرو کہ اس ناپاک دل میں اللہ تعالیٰ بھی آ جائے اللہ پاک ہے وہ پاک دل میں آتا ہے جو دل کو غیر اللہ سے پاک کرتا ہے خون آرزو پیتا ہے یعنی ناجائز آرزو کا خون کرتا ہے وہ شیر کی طرح ہے جو حرم کا خون پیتا ہے شیر جب ایک دھار مارتا ہے تو لومڑیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح مومن کامل کے سامنے نفس کی کتی کی کیا حقیقت ہے اللہ کے راستے میں جو شیرانہ مزاج رکھتا ہے نفس اس پر قابو نہیں پا سکتا اور جو نفس کی ناجائز بات مانتا ہے یہ دلیل ہے کہ نفس اس پر سوار ہے جیسے گھوڑا تو سواری کے لیے دیا گیا لیکن کوئی گھوڑے کو خود پر سوار کر لے تو کیا علاج کہ سواری کو خود پر سوار کر لیا خود سمجھ لو کہ جو نامحرم عورتوں اور امردوں کی ناپاک محبت دل میں رکھے گا اللہ پاک کی محبت سے محروم رہے گا بلکہ محبت کیا جو گناہوں کا شوق اور حسرت دل میں رکھے گا کہ کاش اگر جائز ہوتا تو میں چھو من کر سیکھ کر اس عورت کے امرت کو قابو میں لے آتا یہ حسرت ہونا دلیل ہے کہ اس کے دل میں ابھی ناپاک مرض ہے گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہ کا شوق رکھتا ہے اور گناہ کرنا تو سخت بیماری ہے سخت بیماری ہے ہی مگر گناہوں کا شوق رکھنا بھی بیماری ہے اللہ والوں کے دل میں گناہوں کی حسرت بھی نہیں رہتی اللہ والے تو گناہ کی حسرت سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں گناہوں سے تو پناہ چاہتا ہوں ہی گناہوں کی حسرت اور تمنا سے بھی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میرے دل کو اس طرح پاک کر دیجیے کہ گناہوں سے بھی نفرت رہے اور گناہوں کی حسرت بھی نہ رہے اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دے اور گناہوں کی تمنا سے بھی پاک کر دے جس دن یہ نصیب ہو گیا اسی دن دل میں اللہ کو پا جاؤ گے ارشاد فرمایا کہ پی آئی اے کے ایک افسر نے جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں بتایا کہ ایک ایئر ہوسٹس نے انہیں حلوہ پیش کیا جو وہ گھر سے بنا کر لائی تھی وہ انہوں نے قبول کر لیا لیکن دوسرے وقت اس کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حلوہ دینے سے میں کوئی تمہارے ساتھ رعایت کروں گا یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ ایک مسئلہ سن لو کہ اگر کوئی حسین ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو یعنی نامحرم نامحرم کو ہدیہ دے براہ راست اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے ایک مسئلہ سن لو کہ اگر کوئی حکیم ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو کہ ہدیہ قبول کرنے سے اس کی محبت بڑھ جائے گی شیطان کان میں کہے گا کہ پٹی ہوئی ہے پٹی ہوئی کو پٹا لو اب کوئی کہے کہ اگر ہدیہ واپس کرتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے تو دل توڑ دو لیکن قانون الہی کو مت تو یہ ہے سمجھنے کی بات کہ یہ بہت سے لوگ ہم جیسے کمزور باتوں سے دھو کر کھا جاتے ہیں اور حسینوں کی رعایت یا نامحرموں کی رعایت کرتے ہیں خدا کے قانون کے خلاف یہ جائز نہیں ہے اب کوئی کہے کہ اگر ہڈیا واپس کرتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے تو دل توڑ دو لیکن قانون الہی کو مت توڑو اللہ کا قانون زیادہ قابل احترام ہے یا ان کا دل زیادہ قابل احترام ہے اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی حیثیت نہیں اس کا ہدیہ واپس کر دو اور کہہ دو کہ تمہارا ہدیہ اس لیے قبول نہیں کہ اس سے تمہاری محبت بڑھ جائے گی جو حرام ہے لہذا یاد رکھو کہ حسینوں کا ہدیہ قبول کرنا کتنا ہے جس نے ہدیہ قبول کر لیا ہو وہ اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ اب آئندہ کبھی قبول نہیں کروں گا حسینوں کو نہ ہدیہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے ہدیہ دینے میں بھی خطرہ ہے کہ یہ تو پٹانے کا طریقہ ہے اور ہدیہ لینے سے بھی محبت بڑھتی ہے لہذا اللہ کے راستے میں سخت رہو جلاد رہو بالکل لچک پیدا نہ ہو نہ دل میں نہ جسم میں نہ زبان میں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ کو سنکھیا پیش کرے اور کہے کہ تھوڑا سا چکھ لیجیے بہت مزیدار ہے تو آپ چکھیں گے اللہ کی نافرمانی یا نافرمانی کا سبب زہر سے کم نہیں ہے کچھ نہیں تو نافرمانی کے وسائل تو آ ہی جائیں گے وسوسے سے تو بچ نہیں سکتے اگر بہت متقی ہے تب بھی وسوسہ آ جائے گا کہ کیا بات ہے ہدیہ کیوں دیا معلوم ہوتا ہے کہ میری داڑھی کے باوجود میں پسندیدہ ہوں اس کی نظر میں شاید سلیکٹ ہو رہا ہوں یاد رکھو زہر کو زہر سمجھو اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی زہر کوئی عذاب نہیں ہے ہزاروں لاکھوں دل ٹوٹ جائیں ٹوٹنے دو اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی قیمت نہیں دیکھیے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ کسی حکیم کو دیکھ کر اگر ٹوپی ٹھیک کر لی داڑھی کو ہاتھ سے برابر کر لیا یہ بھی حرام کام کیا کیونکہ اس حکیم کی نظر میں تم منظور بننا چاہتے ہو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے حسینوں کا ہدیہ واپس کرنا بڑے اللہ والوں کا کام ہے بڑے اللہ والوں کا اللہ کے شیروں کا کام ہے یہاں بڑے بڑے لوگوں کا دل پسیج جائے گا کہ ارے یار اس کا دل رکھے دل دکھے گا کہے گی کہ ملا لوگ خوش ہوتے ہیں اس وقت اس وقت ہمت مردانا چاہیے ہمت شیرانا چاہیے شیر ہرن کا خون پیتا ہے تم بھی اپنے نفس کا خون پیو نفس سے کہہ دو کہ چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے چاہے سمجھے ملا خوش ہوتے ہیں چاہے غیبت بھی کرے ادھر ادھر برائی بھی بیان کرے تم سب بدنامی برداشت کرو پھر آسمان کی طرف دیکھو کہ اے اللہ آپ کے لیے دنیا بھر کی بدنامی برداشت کرتا ہوں ورنہ اگر ہتھیار لے لیا اور اس کی محبت بڑھ گئی اور گناہ کا وسوسہ دل میں آ گیا تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو سکتے ہو اس لیے حکیموں کا ہتھیار قبول نہ کرو نہ لو نہ دو ایک آدمی کو ہی بدسورت ہو ناک کا چپٹا آنکھ کا بھینگا ہو لیکن جب اس کو کوئی عورت دیکھتی ہے یا کوئی حسین لڑتا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ اس کی نظر میں جچ رہا ہوں ضرور کوئی بات ہے جبھی تو یہ مجھ کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ بیوقوف سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ ذرا دیکھ لو اس بیوقوف کو غالب نے کہا تھا چاہتے ہیں خوب رویوں کو حسل آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے کہتا ہے کہ میں خوبصورتوں کو چاہتا ہوں لیکن ذرا آپ کی صورت تو دیکھیے اس حماقت کی کوئی حد ہے کہ بدھا خوبصورت ہو رہا ہے اور حسینوں کو چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حسین بھی مجھے پسند کرتے ہیں ذرا آپ کی صورت دیکھیے اور یہ گمان دیکھیے لہذا ہر شخص اپنی جیب میں ایک آئینہ رکھے جب کوئی حسین دیکھے تو آئینے میں اپنی شکل دیکھو اگر شکل اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ میرا حسن کسی نامحرم عورت یا امرت کے لیے جائز نہیں حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے اگر کسی نے کسی حسین کا تحفہ لے لیا اور کھا بھی لیا تو آپ کیا کریں تقوا کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ قے کر دے لیکن قے کرنا واجب نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ یا اللہ اب کسی حسین کا ہدیہ نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے اور اس حسین سے کسی سے کہلوا دے کہ اب آئندہ ہدیہ نہ لانا قبول نہیں کروں گا اس سے کہلوا دینا ضروری ہے ورنہ وہ سمجھے گی کہ ایک دفعہ لے لیا تو آئندہ بھی ضرور لے لیں گے جبکہ وہ افسر بھی ہو تو افسر کو تو ماتحت اور بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ترقی ہو تو کہہ دو کہ ہم خوش نہیں ہوئے ہم کو تکلیف پہنچی ہمیں ہدیے کی ضرورت نہیں بغیر ہدیے کے ہم ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے جو بے وصولی کرے گا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے اور اگر بے وصولی نہیں کرو گے تو سب کے ساتھ انصاف کروں گا جو ہدیہ پیش کرے اس کا بے وصولی کرنے والوں میں شمار ہوگا لہذا ہمیں کوئی ہدیہ دینے کی ضرورت نہ کرے ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے جب مصیبت آتی ہے اور مرض شدید ہو جاتا ہے تو کوئی حکیم یاد نہیں آتا میری تار سے پوچھ لیجیے جب ان کی این ہو رہی تھی تو کون حکیم یاد آ رہا تھا اس وقت اللہ والوں سے دعا کراتا ہے کہ میری جان کی حفاظت کی دعا کیجیے جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے یہ شریف بندوں کا کام نہیں کہ جب مصیبت پڑے تبھی اللہ کو یاد کرے حدیث پاک میں ہے ان کو اللہ سے رخا یب کو کم فرشت تم اللہ کو سکھ میں یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھے ارشاد فرمایا کہ منطق اور فلسفہ پڑھنے کو میں منع نہیں کرتا مگر دل میں اللہ کی محبت کا درد رکھو وہی درد کام آئے گا صدرہ بازگا کام نہ آئے گی یہ منطق اور فلسفے کی کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی اسی درد دل کی تعبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہرہ کو ذریعہ بنایا ہے عشق عشق علم سے معتبر ہوتا ہے عشق علم سے معتبر ہوتا ہے بتاؤ کوئی ان پڑھ آدمی وہاں کی عشق و محبت کی بات کریں لیکن اس کے درس میں علماء نہیں بیٹھیں گے اور جس کا عشق علم سے مدلل ہو تو علماء کو وزد آ جاتا ہے ہمارے شہر شاہ البنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے مولانا گنگوہی کے شاگرد تھے حضرت کے استاد تھے مولانا ماجد علی جون پوری جو شاگرد تھے حضرت گنگوہی کے اس لیے حضرت کے علوم ایسے تھے کہ بڑے بڑے علماء کو ماننا پڑتا تھا تعالیٰ قبول فرمائے گزشتہ روز بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بیماری مرض ہم لوگوں میں عام ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی سے بچتا ہے مرض ہے بدگمانی کا یعنی کسی سے یہ خیال کر لینا کہ ہمارا برا چاہتا ہے یا ہماری جو ہے اس نے ہمارے خلاف کوئی مشن کر رکھا ہے یا یہ ہمارا اچھا نہیں چاہتا یا کوئی کوئی بات ایسی نقصان کی ہو گئی تو یہ گمان کرنا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہوگا اس نے ہمارا نقصان کیا یہ بدگمانی حرام ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مرض عام طور پر خواتین میں بھی ہوتا ہے ویسے مردوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں کاروبار میں دفاتر میں اور دوسرے دیگر زندگی کے امور میں یہ بات پیش آ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور گھر کی خواتین میں بھی یہ ہو جاتا ہے اس مرض سے بہت بچنا چاہیے اور شیطان اس میں بہت آگے آگے رہتا ہے ایک دوسرے سے دل میں برائی ڈال دیتا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی بیان کیا تھا کہ بعض اوقات شیطان یہ کام بھی کرتا ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی اس میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کر کے دوسرے کے کام تک پہنچا دیتا ہے اس سے اس کو بدگوانی پیدا ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے اور دلوں میں خرابی آ جاتی ہے یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بھی حرام ہے یہ دل سے دل جو ہے پاکیزہ نہیں رہتا اور حضرت نے یہ بھی بتایا تھا کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ بدگوانی جو ہے یہ حماقت کا مرض ہے کیونکہ بدگوانی جس کو جو کرے گا قیامت کے دن اس کو دلیل دینی پڑے گی اس بدگوانی کی اللہ تعالیٰ سے بتائیں گے کہ تم نے مومن کے خلاف دل میں برا خیال لائے کہ اس نے یہ کیا تو اس کی اس کی بدگوانی کی دلیل لاؤ تو دلیل کہاں سے لائے گا اور فرمایا کہ یہ ایسا حماقت کا مرض ہے کہ مفت میں اپنی گردن پھنسانا ہے مقدمے میں اور اگر نیک گمانی کرے گا تو اس نیک گمانی کرنے پر مفت میں ثواب ہے تو مفت کے ثواب گنوا کر کون بیوقوف شخص ہوگا جو مقدمے میں اپنی گردن کو پھنسائے نیک گمانی کر کے مفت ثواب لے گے اور دوسرا مرض جو ہے وہ حسد کا ہے یہ بھی یہ بھی بہت دلوں کے دلوں کو خراب کرتا ہے اور دل کو ہر وقت غمگین رکھتا ہے بوجھل رکھتا ہے یہ حسد دین میں بھی ہوتا ہے اور دنیا داری میں بھی ہوتا ہے دین میں بھی حسد ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے ان کی طرف دینی ترقی کو دیکھ کے دل میں حسد ہونے لگتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی اور وہ اس کے علامت یہ ہے حسد کی کہ اس کے زوال کی فکر کرتا ہے کہ اس کی سے نعمت کسی طرح چھن جائے اور اگر خود یہ خود یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ ترقی دے دیں تو یہ بات یہ پورا نہیں ہے لیکن دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی فکر کرنا کہ کسی طرح اس کے اس کا نقصان ہو جائے اس کو دینی کیوں ہو رہی ہے یا اس کی طرف سے رک جائے یہ یہ دل میں رکھنا یہ حسد ہے اور حسد جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے اور انسان کو پگلا دیتی ہے اور اس کو برباد کر دیتی ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے حسد کی آگ میں کیوں چل رہے ہو کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو فرماتے تھے کہ یہ جہنم کی طرف چلنا ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کے اور دل ہی دل میں چلنا کوڑنا اور اس کے زوال کی جو ہے وہ فکر کرنا یہ جہنم کی طرف چلنا ہے اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے وہ اس کو اس پہ فضل فرمایا ہے تم کو جتنا دیا ہے تو اس پہ شکر کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اس کے قابل بھی نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے دیا اسی طرح دنیا میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے دنیا داری میں مال میں اور کسی کاروباری ترقی میں نوکری کی ترقی میں اور دوسری اولاد میں بھی حسد ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور دوسری باتوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے اور اس کی علامت یہی ہے کہ دل بوجھل اور غمگین رہنے لگتا ہے تو اس کا علاج بھی حضرت نے فرمایا کہ جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے خوب دعا کیا کرے اس کی ترقی کے لیے اور دعا کرے اور اس سے جا کے مسافہ کرے اور اس کو کوئی ہدیہ بھی پیش کرے اور اس سے بھی دعاؤں کی درخواست کرے اور اس کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ دل سے بیماری جاتی رہے گی اور اس کا دل ہلکا پھلکا پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا تو یہ بدگمانی اور حسد اور دیگر امراض جو اصلاح اخلاق کتاب ہے اس میں سب لکھے ہوئے ہیں اگر ان معالجات پہ عمل کرنے کے باوجود یہ مرض نہ جائے تو اپنے شہر سے جس کو اپنا بڑا بنایا ہو اس کو اطلاع کرنی چاہیے کیونکہ یہ گناہ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ ضرور گاخر جس میں وہ باتیں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو اور فرمایا کہ قد من منظر کا قد خواب امنظر کہ فراہم پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا تزکیہ کرانا یہی ہے گناہوں گناہوں سے پاک ہو جائے دل کا تزکیہ ہو جائے جو بھی ہم نے حضرت کے مضمون میں پڑھا کہ اللہ دل میں آ جاتا ہے تو کیسے دل میں آئے گا جب یہ گناہ ہمارے دل کے اندر ہوں گے بات نہیں گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آ سکتے دل جب تک پاک و صاف نہیں ہوگا تو فرمایا کہ سر خلاف پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تذکیہ کرا لیا تو اپن خواب امن دستہ اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو برباد کیا اس لیے جس طرح ظاہری گناہوں کو ہمارا چھوڑنے ہمیں چھوڑنا چاہیے اور اس کی شہر سے اطلاع اور اتباع اور احتیاط کرنا چاہیے ایسے ہی باطنی گناہوں کا بھی شہر کو اظہار کر دینا چاہیے اور اس کی صفائی کی قلب کی صفائی کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ مقصود اللہ کو پانا ہے اگر یہی کام نہ کیا تو مقصود حاصل نہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کی بھی توفیق دے عمل کی بھی توفیق دے اپنی اصلاح کامل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کامل سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں تشریف جائیے گا نہیں بیٹھنے کا بڑے گیٹ چاہیے صاحب سے بات فارغ صاحب سے بات